الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله الله الرحمن الرحيم الصلاة عليك يا يا رسول وعلى آلك وأصحابك حبيب اللہ سلام علی يا ربی الله وعلا آلک و اصحابک نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے دعوت اسلامی کہاں ہے الدعوت الاسلامیہ این لا توجد ویب سیریز دعوت اسلامی اس سلسلے میں ہم دنیا بھر میں مختلف مقامات میں ہونے والے اجتماعات اور سنت و بھرے بیانات دیکھنے اور سننے کی تعداد حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ آج کے سلسلے میں ہم ستائیس رجب چودہ سو اکیس ہجری کو دبئی میں ہونے والا سنا تو بھرا اجتماع دیکھیں اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے مقبول جہاں میں صدقہ پار مدینے کا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الہ الا الا اللہ اللہ لا لا الہ الا اللہ ہم سول لہ عل لہ عل اللہ لا موجودہ الا اللہ لا مجھودا الا اللہ لا موجودہ الا اللہ لا مشہودا اللہ مقصودا مقصودا اللہ اللہ اللہ لا معبودا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ ہے منزا شرکت سے پاک سکون حرکت سے وہ ہے منزا شرکت سے پاک سکون حرکت سے کام ہے اس کے حکمت سے کام ہے اس کے حکمت سے کرتا ہے سب قدرت سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جز میں وہ ہے کل میں وہ جز میں وہ ہے کل میں وہ رنگو بوے گل میں وہ رنگو بوے گل میں وہ جز میں وہ ہے کل میں وہ رنگو بوے گل میں وہ افغان بلبل میں وہ نغمات کل کل میں بولا الا اللہ محمد اللہ رسول الہ الا اللہ محمد رسول بل بل پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ بل بل پروانہ بل بل پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ مور چکور کا جانا مور چکور کا جانا لا لا الہ محمد رسول اللہ لا الہ لا اللہ محمد رسول اللہ اور میں ہوں بندہ وہ مولا میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا نام بنایا اور پالا لا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کھل جائیں در جنت کے کھل جائیں در جنت کے ہاں کھل جائیں در جنت کے ہاں، کھل جائیں در جنت کے ہاں کھل جائیں در جنت کے کھل جائیں در جنت کے دو زخ کی سب آگ بجے کھل جائیں در جنت کے دو زخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لائی علا لائی لم رسول لائی را للہ ہم رسول لولا دل کا رنگ چوڑا مولا دل کا زنگ چھڑا مولا جنگ چڑا مولا دل کا جنگ چڑا کل بے نوری پائے دلا مولا دل کا جنگ چڑا مولا دل کا جنگ چڑا سب یہ اسلامی بھائی مل کر دعا کر لیں مولا دل کا جنگ چڑا مولا دل کا جنگ چڑا مولا رنگ چڑا مولا دل کا رنگ چڑا مولا دل کا رنگ چڑا کل بے نوری پائے جلا کل بے نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینا جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مولا یا صاحب خیریل الخلق پے کلمی مولا سی وصل دن آباد الاح بیا خیریل خل پی کل جاس پا تو ہو جاشا پو لو لمل احوالی موپتا ہے مے مولا یا آبادن سولیوا سلدار خیر الخلق کے مولا یا سو یا اکرامل خلق مالی من آلو روبے یا اکرامل خلقی مالی من آلو

لائن وسلم سلائی آبادن علی بیکا کا خیر کے کل بل مست بل ماں کا سیدا دیل موستا پابل ماں کا سیدار دیل مست پابل صلو علی الحبیب میں لج دے لڑ لگیا میرے تو ہم پرے رہندے میری آسان امیدان دے سدا بوٹے ہرے رندے نیازی سانو غم کا قسم رب دی تر رہندے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے پیار ہے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے ان اللہ اپنا بیڑا پار ہے تو ان اللہ اپنا بیڑا پار ہے اللہ اپنا بیڑا پار ہے مہات المومنینوں میں نی نو چاریاب سے ہمیں تو پیار ہے مہات المومنینوں میں نی سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے انشاء شاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے ردا سو اور پار احمد رضا ان سے اور ہر ایک ولی سے پیار ہے ان شاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے نشا اللہ اپنا بیڑا پار ہے شاللہ اپنا بیڑا پار ہے رسول اللہ شالا لال بی نظرے کر بدکار ہے یا حبیب اللہ اسما قالنا التجا یا سید الابرار ہے اننی فی بحر ہم مغرق ناو ڈاوا ڈول در منج تار ہے ظاہر لگاش خدا آؤ تو بیڑا پار ہے انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے موس کے دامن میں جو بھی آ گیا انشاء اللہ اس کا بیڑا پار ہے دامن احمد رضا ہم کو ملا ہاں یہ ان آہ اب رار ہے ضیا اتنا گدا میرے مرشد کا سخی دربار ہے جو تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدا پاک کا دعوتی اس سے یوں پیار ہے عدد کافر مسلمان ہو گئے دعوت اس سے یوں پیار ہے بے نمازی بھی نمازی ہو گئے دعوت اس سے یوں پیار ہے ڈاکو آئے ہو گئے دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے چاہی بہا سلو گی ہے تب چاہی بہا دعوتی اس سے یوں پیار ہے دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے بانا آپ ہی اتاری کو بخشوانا آپ ہی اتاری کو بخش سب سدگاروں کا یہ سردار ہے سب گرام گاروں کا یہ سردار ہے اللہ اور نبی سے پیار ہے شاء اللہ اپنا میرا پار ہے اللہ اپنا اپنا بیڑا بیڑا پار ہے شال ہےار ہےش